اللہ جب مجد و کریم صدقہ سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارائن کی شہادت معاف بھی کرا تھا ہر شر نفسانی شیطانی آمین جنوبی رانگی

اللہ تعالی رحمت سبحان اللہ حقیقت اللہ تعالی ذات کریم پر سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ تبارک ذات کریم نے اپنی برکت دسائی مخلوق پیدا کرتا اپنی موافقت والے اپنی شریعت والے اپنے حق والے ہر ایک برکت ہے برقت کی دعج شروع نہاری ملتی اللہ انہوں کے بولن بھی رب دی کس طرح بولے سے ہدایت آئی سبحان اللہ دعا دیتی تو قبول ہوئی سبحان اللہ جس مقصد واسطے دعا دیتی وہ قبول ہوئی سبحان اللہ یہ انہوں کی برکت ہے اور یہ بھی انہوں کی برکت ہوتی ہے نہ بولنا نہ دعا دیں

سختیاں آئی عذاب آئے اللہ تعالی کا غلط پیا قلبی سکون برباد ہو گیا دل کا سکون نہ رہا برکت نہ مطلب دل سہمت آئی سکون آیا عذاب کی بجائے اللہ تعالی دیا اللہ تعالی دیا رحمت ہونی شروع ہوئی سبحان اللہ اللہ سونے کے پیارے بندے ہر طرح کا اللہ تعالی بھی رحمت اور برکت والے ہوتے وہ پامے بولن پامے نہ بولن لنگ جان یا کوئی دیکھ لین نظر نہ سبحان اللہ یا بندہ انہوں نے ویخ لو دم سبحان اللہ فرمایا اور اللہ کی جی نشانی ہوتی ہے انہوں نے

سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام و تسلیم جس بارے فرمایا ہے اور انہوں نے اپنے بارے بھی فرمایا قرآن کی گل ہے فرمایا جہانی مبارکن علم سبحان اللہ اللہ تعالی نے نفع

جی کسی سان تکیا ان برکت مل گئی جی سب تک لیا تو ان برکت مل گئی شریف مولا سونا آپ برکت والے جس کا کرم کرتا ہے انہوں برکت والا بنا چڑھتا ہے

کہ میں صرف بولاں گا کسی نو کچھ لبے گا جی نہ بولا تو پھر نہیں سبحان اللہ جتھے بھی ہوا جتھے کا مطلب یہ ہوئی ہے کہ سارے نال جی سلطان کی نسبت ہوئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تھان اس برتن سبحان اللہ جس برتن کی نسبت ہوئے گی اس برتن کی نسبت کپڑے کی نسبت ہوئے گی اس کپڑے کو برکت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جی بندے کی نسبت ہو جائے گی سارے نال بندے برکت سبحان اللہ شہر ہوئے گی شہر برکت والی ہو جائے گی شخص ہوئے گی شخص برکت والا ہو جائے گا سبحان اللہ برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے دوسرے کو فیض دینا سبحان اللہ سبحان اللہ دینی سبحان اللہ خالی اپنے تک محدود رکھنی سبحان اللہ اگر سبحان اللہ حضرے اسمد مبارک پتھر ان بوسا دینا ان ہاتھ لگنا ان چمنا توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر برکت آ رہا ہے برکت واسطے اس پتھر مبارک کو چومنا پہ سبحان اللہ ہاتھ لانا پہ سبحان اللہ گل سبحان اللہ عزیز شریف آیا میں بڑی ڈوگی گل کر رہا ہوں عزیز شریف آیا یہ جنتوں آیا ہے حاجر اسمتا کان آبیت دل سن سفت کو پتوایا بنی آدم حجر اسمت برف نالو جنگا سی جنت تو آیا ہے دوسری شہید عشق چاہتا ہے یمین اللہ ہے پھر درد اللہ سونے کا سجا ہاتھ سجایا اجر اسمت رب کا سجا ہاتھ یمین اللہ ہے پھر رب ہوں سجے ہاتھ کا یہ مطلب نہیں کہ جی ہاتھ ہوتا ہے کسی جانور کا کسی بندے کا یہ اس طرح ہی ہاتھ ہے جی عضوے جزے میرا ہاتھ میرے قسم ہے میرا ہاتھ میرے نال ہے مطلب میں انسان ہاں، گوشت پوشت کا بنیا ہڈیا کا میرا جو ہاتھ وہ بھی اسی طرح ہی بنیا ہے یہ نہیں کہ میں ہوا گوشت پوشت ہڈیا کا بنیا ہاتھ ہوئے پتھر کا

جی مفلو گیا تو ہوں نے فرمایا سجا آپ نے مطلب یہ کہ جس بندہ کسی جسے بادشاہ کا پرونا بن رہا ہے مہمان ہوں زیارت واسطے ہے ملاقات واسطے ہے اگلا اس استقبال سے کرتا ہے سبحان اللہ پاش اللہ مطلب معلوم دسیا

جی ہوں وہ گھر سبحان اللہ تے رہندا نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ ہاتھ سبحان سبحان اللہ اللہ پر مطلب صرف مذہب مذہب دینا اور جب مطلب لوگ یہ ملاقات کے جائیں کہ وہ ہاتھ ملاتا ہے استقبال بلادا ہے سمجھ آئی کہ نہیں اسی طرح دوسرا سمجھو اللہ وحدہ شریف نے اس مبارک پتھر ہے یہ برگے بڑی برکت آ رہا ہے ہوں اللہ وحدہ شریف نال ہاتھ ملا تو تھی رہ لہذا یہ آن کے چکو یہ سجدہ کرو تھی پتھر نو چمیا اللہ تعالی برکت دے دے گا اللہ ام سمجھ آئی نہیں یہ دوسرے لگتا ہے کہ مثال دیتی سبحان اللہ کہ یہ بھی بات دے کول جائیے تو ہاتھ مٹا کے استقبال وہ کرتا ہے تسا ہاتھ ملا سمجھو تسا پتھر چک کے انہوں ہاتھ لا کے برکت لے کے اللہ تعالی کو تو سمجھو اللہ تعالیٰ تھوڑا استقبال کرنا یعنی کی مطلب رحمت رحمت استقبال استقبال کیا کیا اتر اتر آئی آئی برکت کوئی بھائی نہیں کر سکتا کہ میں پتھر اتنے ہاتھ لا کے آیا رب نال مل کے آیا میں رب نو ہاتھ لایا روبا سا لاگی نہ اس واسطے حدیث پڑھنیاں سوکھیاں سمجھنا بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ سمجھے گا کہ وہ پتھر جڑا ہے وہ باقی خدا کا ہاتھ ہے کافر ہو جائے گا ایمان کو لگا جائے گا کیوں تو خدا خدا نے سمجھا پتھر سبحان سبحان اللہ اللہ کا مثال ہے جہاں پاسے میں گل کل جانا چاہتا گل کر

معلوم ہوا صرف فاروق آدم تابے داری کرنے تبرک نہیں واسطے میں کیا بندہ ادھر صحیح حدیث آئے سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ یہ یہ کا جنت آئے بڑا برکت والا پتھر ہے جب آئے رب واہ لہولا شریف مولا سونا عزت شان دے یہ ہاتھ لاو اللہ دیا برکت سے جی پہلو سمجھا بیٹھا نہ کر کے فرمایا اللہ کا سجا ورنہ رب واہ لہولا شریف مولا جو جب حصے ٹوٹیاں تو پا گے جس مومن تو پا گے وہ اپنی شان اپنی مثال آپ اپنی شان آپ ہی جانتا ہے یا بہت اولا شریف مولا سنے دے پاک نبی ولی اولی معرفت رکھتے ہیں یا اصا یہ نہ جاننے ہیں پہچاننے ہیں کہ جی میں ہے جسم تو پا کے لے سکا مثل لیے شہ ان اللہ ورگی کوئی شہ نہیں اللہ ورگی کوئی شہ نہیں پھر حضور نے فرمایا یہ کا سجاد دے دے کا مطلب یہ ہوئی برکت والی شہر برکت والی رحمت والی شہر یہ ہاتھ لاو گے اللہ تعالیٰ رحم میں سمجھو تو سر اپنا ہاتھ ملا لیا کی مطلب اللہ وحدہ اللہ شریف تا استقبال کیا وہ رحمت استقبال کیا وہ فضل استقبال کیا وہ رحمت تمہیں پہنچی ہوں جتنے رحمت حدیث صاف آ گیا رحمت پہنچن کا برکت پہنچن کا پھر حضرت فاروق اعظم کیون فرما سکتے ہیں کہ اے پتھرا کون نفا دینا نہ نقصان میں تا چمنا وا ہاں، میں ہزور نو ویکیا ہے ہوں اتباع خالی نہیں برکت بھی لینا ہے لیکن گل کی ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے کیوں گل فرمائی ہے میں اس موقع ایک نال ہور پتھر مبارک پیا ہے اور واقع مقام ابراہیم مقام ابراہیم پتھر سامنے سے پتھر دے لاگے سامنے اور کچھ پتھر مبارک ہے توجہ فرماؤ اور کئی آخیا اس حدیث اس رسول حضرت عمر پاک نے اس گل پاک دو کئی آخیا اتباع کی اتباع ہی ہے تبرک نہیں لیکن ساڈا مطلب ہے اتباع بھی ہے حق کے تبرک بھی حق خالی اتباع اتباع دوسرے پتھر کی گل کر لگا جڑا نام پیا جنوں مقام ابراہیم آخر وہ مبارک پتھر رکھا رکھایا یہ پتھر بھی پرانے حجر ہجر بھی بہت پرانے دونوں پتھر بڑے قدیمی نے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری ان پتھر کی قدم کچھ ہور بنی اور ان پتھر کی سرکار کی آمد شریف تو بعد شریعت پاک دا حکم حکمت ہور بنی مقام ابراہیم والا پتھر مبارک کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مبارک قدم لگے جب دیکھنا یار کرتا اتنے مبارک قدم مبارک لگے لیکن گل سمجھنا اس مبارک پتھر دے نال نماز نہیں سی پڑھی جاندی سبحان اللہ سونے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب عرض کر سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا سائنس مقام ابراہیم مقام ابراہیم سبحان اللہ صحیح حدیث بھی آیا ابن ماجہ شریف شریفر حدیش کے اندر آیا ہے حضرت عمر اندر یا رسول اللہ کیا حضور ایس پتھر نو نہ بنائیے اس نماز نہ پڑھیے توجہ فرماؤ نماز نہ پڑھیے مسلح نہ بنائیے حضرت عمر فرمانے نے میرے دل کے اندر خواہش ہوئی سبحان اللہ جی میں میرے دل کے اندر خواہش ہوئی ہے وہ میں اللہ کا قرآن حضرت عمر بن خطاب فرمانے نے اللہ تعالی سونے اللہ سونے نے کئی چیزاں ایسا نے کہ جہیا میرے منہ چ نکلیاں اللہ سونے آپ نے میرے دل کے اندر خیال اٹھا بیبیاں پردہ کرنا چاہیے تاکہ غیر بندے کا ہاتھ نہ لگے آپ فرما جی میرے دل خیال اتریا ہے اس طرح لا دا شریف مولا نے پردے کا پرتے اللہ حجر اسود نو چومدیا فرما نے اگر ہزور نو چومتا نہ ویستا میں نہیں سی چومنا اتنے حق بنتا ہے حضرت کے عمر آپ نے جی ہزور اتنے نمال پڑھتے پھر میں بھی خواہش کری مطلب ہوا ہزور نو تو دیکھا نہیں یہ بھی پتھر اتے اپنے ولوں کہہ دینا میں خواہش ظاہر کرنی کہ سرکار اتنے مسلا نہ بنائی پھر اللہ کا قرآن اس سے مطابقت جتر آئے تو اتے آخر میں نہ جاننا نہ کوئی نفع دینا نہ نقصان دینا میں ہر ویخیا سو مطابق دیکھے کہاں چنے جسے دیکھے نہیں مسلح بنا یہ اپنے آپ ہی اندروں بول پائے کیوں تمنا اٹھیے کہ مسلح بنائیے انتظار کر دے سرکار اپنے آپ سے مسلح بنا لیں رہی اللہ سبحان اللہ کئی بار کئی بار نیکی کا کم صحابہ نے کیتا ہے حضور نے نہیں کیتا حضور نے اس طرح کا کام نہیں کیتا لیکن صحابہ نے کیتا ہے اپنے بچوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بلال کو فرمایا دس کی کرنا ہے میں کے کے کی آواز سنی سنی ہر کرنے میں لینا حضور پوچھتے ہیں معلوم ہوا حضرت بلال نے حضور نو ویخ کے دو نفر پڑھنا شروع نہیں سنگیت انہیں اپنی طرفوں خود عزت واسطے اللہ پاک نے حکم کی عزت واسطے اپنی طرفوں دو نفر پڑے نے اللہ تعالی پسند آ گئے سبحان اللہ کر کے بہت لوگ فرما دے شریعت کے جو کام کر جائے وہ اللہ نو پسند آ اصول شریعت کے خلاف نہ نہیں اصول شریعت کے خلاف نہیں سی نفل حضرت بلال پڑے نے بلال شروع کیتے نے رسول اللہ اسی طرح جاری فرما دیتے ہیں ہجمیری ورگا کوئی خاجا اجمیری ورگا کوئی عام حجر سنت ورگا کوئی اللہ کا نیک سالے بندہ کسی نیکی نو جاری کر دے وے اپنی طرفوں کر لو اصول شریعت کے خلاف نہ ہو دلت کہہ کے برا نہیں کہنا چاہیے اللہ کی سنت قائم کر لو کوئی حرج نہیں کر اللہ نے ایک مدد شروع کیا

شرک بن جاتا ہے ہے ہے کالے کالے واسطے واسطے واسطے کا کا کرنا کرنا کرنا نے خواہش ظاہر نہیں چاہیے اسی منتظر لیا کرو جی سرکار میرا معلوم بات کرتا تو میں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی انکار نہیں مذمت نہیں کی سبحان اللہ سمجھو اتنے

وہ پتھر کے نال ہوئی کام کرتا ہے اللہ تعالی ہوں مسلا آ گیا حکم آیا مستا کے لوگ یہ مسلا بنا لو ہوں مسلا بنایا یہ ہو گئی اتباع ہو گئی اتباع اتباع لیکن مینو مسلا بنا اتباع سے ہو گئی اس پتھر میں کی دخل اتباع کے حکم بھی کی تھی پر پتھر کے نال کیوں عبادت خدا دی تبرک پتھر سبحان اللہ عبادت اللہ کی کیتی سونے رب کی کیتی عبادت کوئی شریک نہیں وہ عبادت پتھر کے لیے نہیں نسل پتھر واسطے نہیں پڑے جا رہے جی کابے والے رخ کیتا برکت کعبے کعبے تو ہے نا سبحان سبحان اللہ اللہ اور جی میں وال مرم کریے فول وجہ ادھر رخ کرو یہ حکم آیا اس حکم اتباع کرنے لیکن خالی اتباع نہیں دبردستی لا برکت بھی لے کے آئے اللہ دیا بندیا برکت اللہ شریف مولا نے اس پتھر رکھی سی نہ کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دل بول دیا سبحان اللہ ہوں یہ دل وہی دل داخل ہے پتھر کے نماز پڑھیے اتنے آخر ہے پتھرا تو پتھر

قبر دو دس دیتے نے کی مطلب ہزور چمنا ویخیا تا پیا چمنا یہ اتباع اس لیے اتباع نہیں لیکن دیکھنے سے آیا اس پتھر برکت ہے نسبت والا ہے ہر تبرک اٹھ جس حکم آیا ہوں اتباع بن گئی عمر کی خواہش نے دسیا تبرک پہلے ہے بتخلو نے فرمایا اجتماع ہونے

جی، کیا جائے گا سونے نقی صد اللہ جس سے بندی نماز پڑھو لیکن ہاتھا برکت آئی نہیں آدھا برکت آئی نہیں جس سے نماز پڑھے گا جس طرح کے پڑوں کی نماز پڑھے گی تباہ ہو گئی جتنے تو نقربہ مسجد جس میں نماز پڑے گا نماز ہو گئی استباہ ہو گئی بغیر تبرک نہیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ ہو سکتا ہے اتباع ہوئے تبرک نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اجتماع ہوئے تو رک تبرک اتنے ہی ہونا ہے ادھر دیکھ کر سجنا جنوں کہتے ہیں پورا ہی وادی کوہے پورا ہی وادی جسے حضرت موسا کریم اللہ علیہ السلام ہے جسے حضرت سیدنا موسا کریم اللہ علیہ السلام اس مبارک وادی اللہ فرماتا ہے مقدس سبحان اللہ مقدس ہے

سبحان اللہ اسے کوئی حکم نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے مقدس بازی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ مقدس اللہ کا رسول جوڑے شریف لے کے گیا پہلی بارہ بار دو پہلی بار جا رہے ہیں اللہ بالواد المقدس اکلی پاک وادی جائے جے جوڑے اتار اللہ وحدہ باہدہ شریف مولا کلام کی تھی برکت والے رب نے درخت کے تجلی بائی اگ کا چھوٹا نظر آیا حضرت رب و اڑا شریف مولا کی تجلی مبارک کی برکت کے ساری وادی پاس ہو گئی حالانکہ چاہیے اگلے کہ پوری وادی وادی چھوٹی نہیں نہیں ہوتی ہوتی پہاڑ دو پہاڑوں کے میدان رب رکھا ہوتا ایڈی وڈی وادی ساری پاک ہو گئی انسان پہ برکت ہر تھان اللہ نالے رسول نو کموریا اپنا جوڑا شریف اتار دو سبحان اللہ او قربان جاوا جے اللہ وا دولا شریف مولا دی تجلی دے نال پوری وادی پاک ہو گئی ہے اللہ دا رسول جوڑے اتار کے پی جاندا ہے تو سجنا اللہ دے نبی ولی دے دل دے اوپر رب وحد اولا شریف دے تجلے نہیں دے رب دا ذکر کرتے ہیں رب دیا تجلیاں رحمت اتردیا نے وہ وادیاں پاک ہو جی کر کے سامنے لوگ اللہ والے لوگ اپنی جتیاں اتار کے اتنے جانے ہیں یہ میں ر آخنا وا جوڑے اتار دو بادی ہی پا گئی ہے وہ میرا پیارا جتنے رہے گا

نسبت ہو گئی اس پتھر اگلے نو اگلے نو اگلے نو اگلے نو ہوں کتنا تک نام لگے گا اتنے تک پا کے جتی پا کے جانا جائز نہیں گئی اس اس گھر سب جائے سبحان سبحان اللہ اللہ تھان تو چٹائی چٹائی نو بھی برکت بندہ معلوم ہوا اتباع بھی بار کے

رائدرہ سکتا کہ میں نماز پڑھا نماز کا سوال زیادہ ہے مقام ابراہیم جب مقامی اور پڑنے سے وہ مسئلہ یہ ہوئی ہے کا

سواب دا بدن یہ کہیں مطلب نے سبحان اللہ سبحان اللہ نیکی جگا نیکی جگہ بد جائے سبحان اللہ برکت سبحان اللہ اور برکت تو ایک ہی مطلب سواب ود گیا بہتر مقدس پڑی سواب ود گیا سبحان اللہ سورج پڑی سواب اللہ مادہ بولا شریف مولا نے کسے فقیر واق نے دربار شریف کی نسبت والی شہر کرو کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ مطلب یہ نہیں ہوتا عبادت یہ بھی ہوتی جی عبادت ہوتی ہوگی تو پھر اجرے سر مقام ابراہیم کی عبادت شرک ہو گیا پھر اتنے نہیں ہونا چاہیے بچوں نہیں پڑھ پائے اللہ شرک اور کفر کا حکم نہیں کرتا یہ مطلب ہے اگر مقام ابراہیم نال پڑے گا تو سواب بن جائے گا جس کی بھی نسبت ہوگی گی اسے سواب عبادت کا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھ برکت کی گل سمجھا لگا حضرت شہید راج یوسف علیہ السلام کی گل سبحان اللہ سونا یوسف علیہ السلام وشال فرما گئے جوان سی اللہ دیا رحمت والا رحمد ہو گیا مشر کے اندر جان لاؤ جیسے دنیا نے ویخیا یوسف سے بہت بردار نے حضرت یوسف کا جدو انتقال ہوا وشال ہو جائے مشر کے لوگ جگڑ پہ کوئی میں ایسا اپنے محلے دفنا برکت اپنے کوٹ رکھ لی کوئی کہنا ایسا اپنے محلے دفنا برکت ایسا اپنے کوٹ رکھ رہی ہے کوئی آ کے فیصلہ دریا نیل کے بشکار جا دفنا کابوت پتھر کا بنایا دریا کے بچکار جا دفنایا تاکہ اس کو پانی لگے گا پانی دیا نیل کا اتو گا پانی جائے گا جڑے پاس تو ہر کسی لو دریا دفن کر لو دریا دفن کر لو جب دریا کا پانی گزرے گا ہر کسی کے کھیتوں میں جانا ہے علاقے میں جانا ہے برکت ہو جائے گی اللہ کے رسول کے مبارک جسم جی۔ بندے جنا لما تابو سونا وہ پتھر کا تابو مگر پانی اتو جہاں حصہ پانی کا وہ لگ لائے پیا برکت وہ آئی پھر تیار پورے اس کے پھیل گئے اتو برکت لگی نا دوسرے پانی دے تیسرے پانی دے چوتھے پانی دے کنارے تک جا پہنچی چل کے جا کر کے صحیح سے جب حضرت موسا علیہ سلام جان لگے ہیں مصر چھڑ کے شام راہ بھول گئے رستہ نہیں لگنا پریشان ہوئے تر تر کے تھک جانے ویس رہے موڑ اتنے کھڑے ہیں لوگ مشورہ کیا گل کی بی بی گل کی بی بولی بندے بولے بندے بولے انہیں کیا سرکار حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم کا جسم مبارک اتنے دریا پتا کوئی کہڑی تھان لیکن آپ نے وسیعت فرمائی سی جب اتوں جاؤ میرے اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام والے قبرستان لے جا رہے سونے وہ جس مبارک تابوت حضرت یوسف کا نہیں کرو گے کتے وستا نہیں آپ نے بی بی جی آپ نے فرمایا ہوتا دسے کون کتنے آئے حل کر دیں سونے ایک مائی بڑی اتنے آئے بڑی چیز پتا ہے بی بی کہ سونے اور جہی روایت بیان کا کرنا ہے بھابیا کے سردار البانی محمد سنالے نے لکھی ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر سلسلہ صحیحہ حدیثہ کے اندر لکھیا ہے یہ روایت لکھی ہے ہوں مائی کرنی ہے سونے جنہ چر عہد نہ کرے وعدہ نہ کرے جائے گا دوسرا یہ

میرے پیو دادے کریم کریم سبحان نے کریم سونے نبی نے فرمایا یوسف کریم کریم کا پتر ہے وہ تو پھر کریم کا پتر ہے وہ اگو پھر کریم کا پتر ہے کریم آپ میرے گھر مارے آپ نبی ابا یا نبی یا

رب پورے دریا ہوئی معلوم ہے تبرک پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا کریں کرے تو جاؤ تو پڑھ لی سبحان اللہ توجہ نہیں پڑ پائی سبحان اللہ بنا چاہیے کتنے